اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سچی بات یہ ہے جس جذبے کے تحت اس آیت کی تفصیل شروع کی تھی بیماری نے وہ جذبہ تو چھین لیا تاہم میری خواہش یہی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کی تکمیل اللہ پاک مجھ سے ہی کرا دے زیادہ نہیں کم صحیح دوسرا رمضان مبارک سر پر ہے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں آج دو تین نقطوں پر گفتگو کرنی ہے پہلا نقطہ یہ ہے پوری کائنات مل کر پوری کائنات جس میں پوری انسانیت پورے ملائکہ پورے جن پوری خلائق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے یہ پہلا نقطہ ہے اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کریں گے جبکہ ایک حدیث جو میں نے بہت پہلے آپ کو سنائی تھی کہ وقت کے دو نبی کشتی میں سوار تھے اور کشتی سمندر میں چل رہی تھی آپ کو یاد آ جائے گی بات ایک پرندہ کشتی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور چونچ کے ذریعے پانی لیا اور اڑ گیا جب وہ پرندہ اڑ گیا تو ایک ایک نبی نے دوسرے نبی سے کیا کہا کہ اے موسا دونوں نبی ہیں اے موسا تیرا اور میرا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے سمندر میں سے پانی لیا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اس میں پوری خلائق کا ذکر ہے پوری خلائق انسانیت جن ملائکہ کہ پوری مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے جتنا ایک پرندہ سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی لے جاتا ہے تو پھر اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے ناممکن ہے یہ پہلا نقطہ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ خلائے کے پاس جو علم ہے خلائے کے پاس جو علم ہے فرشتوں کے پاس علم ہے مختلف چیزوں کا انبیاء کے پاس مختلف چیزوں کا علم خلائق کے پاس جو علم ہے وہ علم بھی ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے یہ دوسرا نقطہ ہے خلائقہ کے پاس ملائکہ کے پاس پوری خلق کے پاس جو علم ہے جس چیز کا بھی علم ہے ایک نقطہ بھی ان کا ذاتی نہیں ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے ذاتی نہیں یہ ایک اہم بات ہے اور تیسرا اہم ترین نقطہ جس پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے جب یہ بات طے ہو گئی کہ خلائق کے پاس جو علم ہے یہ علم ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے تو پھر اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے یا مخلوق میں سے کسی کے بارے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس علم غائب ہے کیونکہ علم غیب ذاتی علم کو کہتے ہیں ذاتی علم کو جس کا علم ذاتی ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو اور وہ عطا کرتا ہو وہ عطا کرتا ہو تو اس علم کو علم غیب نہیں کہتے اور جس کے پاس وہ علم ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ پوری کائنات میں جس کے پاس جو علم ہے اس کا ذاتی نہیں ہے تو پھر مخلوق میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہ ہوا یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے دیکھیں اگر مخلوق میں کسی کے پاس علم غیب ہوتا اور مخلوق میں سے اگر کوئی عالم الغیب ہوتا تو پوری مخلوق میں سب سے پہلے یہ حق محمد الرسول اللہ کا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پوری مخلوق میں افضل ترین مخلوق انسان ہے انسانوں میں انبیاء ہیں اور انبیاء میں محمد الرسول اللہ لیکن انبیاء کو بھی جو نقطے اللہ نے بتائے وہ ان کو معلوم ہے جو نقطے نہیں بتائے ان کو معلوم نہیں اب آپ دیکھیں بڑا معصومانہ چہرہ لے کر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا آدم اور ہوا کے پاس معصومانہ چہرہ رونے والا چہرہ ہمدردی کی قسمیں کھانے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں چہرے پہ معصومیت زہر کی رونے والا چہرہ ہمدردی کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں پوچھتا ہوں اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ہوا سے کیا کہتے تو خام خواہ اس کا معصومانہ چہرہ دیکھ رہی ہے اس کی قسموں کو تو دیکھ رہی ہے جبکہ میں عالم الغیب ہوں مجھے پتا ہے یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے یہ ہمارا دشمن ہے تو اس کے زہر کی طرف جاتی ہے میں اس کے دل کو جانتا ہوں میں اس کے سینے کو جانتا ہوں تو اس کے زہر کو دیکھ رہی ہے میں اس کے باطن کو جانتا ہوں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے کیا خیال ہے لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں تھے ظاہر کو دیکھا باطن کو نہیں جانتے تھے آپ غور کریں آدم ہیں پوری انسانیت کے باپ ہیں لیکن عالم الغیب نہیں علم غیب نہیں قسم کو دیکھا اس کے رونے دھونے کو دیکھا دونوں گئے اور پھل کھا لیے اللہ کی ناراضگی آ گئی ساری بات آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ عالم الغیب تھے نہیں تھے ان کے پاس علم غیب تھا نہیں تھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر نو علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میں نے اپنے جس بیٹے کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے گفتگو کرنی ہے آگے سے مجھے اس طرح کا خطرناک جواب ملے گا مجھے جواب میں ڈانٹ پلائی جائے گی اگر نور علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میں سفارش کروں گا آگے سے اللہ پاک مجھے ڈانٹ پلائے گا اور اس طرح کے سخت جملے کہے گا اور میری سفارش کو رد کر دے گا اگر نو علیہ السلام کو پتہ ہوتا سفارش کرتا کرتا نہیں کرتا اگر پتا ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیا جواب دینا ہے جس میں میری رسوائی ہوگی مجھے ڈانٹ پلائی جائے گی اور میری نہیں سنی جائے گی آئندہ کے لیے بھی منع کر دیا جائے گا کبھی بھی سفارش نہ کرتے لیکن پتہ نہیں اچھا ایک عام سی بات ہے قربانی کے موقع پر ہر ممبر محراب سے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے دنیا روتی ہے باپ کی قربانی بیٹے کی قربانی ٹھیک ہے باپ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے قصہ ہے قربانی ایک واقعہ ہے ایسی قربانی ثابت نہیں ہے کہیں بھی ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے عالم الغیب ہوتے تو ان کو تو پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ قصہ ہے خالی ایک کہانی ہے یہ ایک ڈرامہ ہے نہ میں ذبح کروں گا نہ بیٹا ذبح ہوگا بلکہ دمبا ذبح ہوگا اگر پتہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر یہ کون سی قربانی ہے وہ ہے قربانی یہ کون سا جذبہ ہے یہ کوئی جذبہ ہے یہ کون سی قربانی ہے اگر پتا ہوتا تو پتا نہیں تھا اگر پتا تھا تو مانا عالم الغیب تھے تو پھر یہ ڈرامہ ہے پھر یہ ڈرامہ ہے اور اگر ڈرامہ نہیں ہے تو پتہ نہیں تھا اور پتہ نہیں تھا تو مانا ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب اب آپ بتائیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنا سال روتے رہے روتے رہے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی روتے رہے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ اس وقت میرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے تو اپنے کمرے کو بند کر کے روتے یا بیٹے کی طرف جاتے ہیں بھی آپ کا بھائی آپ کا بیٹا گم ہو جائے اور آپ کو اطلاع مل جائے کہ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر ہے آپ وہاں جائیں گے یا اپنے کمرے کو بند کر کے رونے لگ جائیں گے اپنے کمرے کو بند کر کے رونا شروع کر دیں گے یا وہاں جائیں گے اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا تو بند کمرے کمرے کو بند کر کے رونا یہ بے مقصد ہے اگر پتا نہیں تھا کہ کہاں ہے میں کہاں جاؤں کوئی پتا ہو تو میں وہاں جاؤں پتا ہی نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو مانا یہ عالم الغیب نہیں آپ بات کو مختصر کریں امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ عرب کے چار قبیلے جو بظاہر اسلام لا چکے ہیں لیکن اندر خانہ کفر ہے اوپر اسلام اندر کفر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے اندر کفر ہے باہر اسلام ہے اب اللہ کے نبی کس کو جانتے ہیں ظاہر کو یا باطن کو ظاہر کو میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اسلام کی ہمدردیاں ظاہر کر رہے ہیں نبی اسلام خوش ہیں اٹھنے سے پہلے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے علاقے کے لیے کوئی پڑھی لکھی ٹیم بھیجیں پڑھی لکھی ٹیم پڑھی لکھی ٹیم بھیجیں نبی علی صاحب اسلام نے ان کے ساتھ ستر آدمی بھیجے حدیث میں آتا ہے ستر آدمی کوئی اونٹوں کے چرواہے نہیں تھے بھیڑ بکریوں کے چرواہے نہیں تھے ان ستر آدمی کو بھیجا جن کو نبی علیہ السلام کے دور میں کرا کہا جاتا تھا قرآن کریم کے سب سے بڑے کاری کاری ستر آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا کن کے ساتھ جن کے اندر کفر تھا باہر اسلام تھا آپ نے بھیج دیا ان ظالموں نے کیا کیا جب اپنے علاقے کی حدود میں گئے انہوں نے ان ستر کاریوں کو شہید کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی علیہ السلام کو ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کا بھی علم ہوتا کہ ان کے ظاہر اسلام ہے اندر کفر ہے اور میرے قرا کو اپنے حدود میں جا کر یہ شہید کر دیں گے بے دردی سے ماریں گے آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی ان کاریوں کو بھیجتے آپ بتائیں بھیجتے بھائی میں اور آپ گناگار لوگ ہیں اگر ہمارے پاس کچھ لوگ آئیں اور کہیں اپنے امام صاحب کو ہمارے گھر بھیجیں تاکہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور ہمیں پتا ہو کہ جو ہی ہمارا امام ان کے گھر جائے گا یہ ذبح کر دیں گے ایمانداری سے بتاؤ اپنے امام کو بھیجیں گے ہم عام لوگ ہیں ہمیں پتا ہو ہم مر جائیں گے اپنے امام کو وہاں نہیں آپ نبی علیہ السلام کے بارے کیا سوچتے ہیں ایک نہیں دو نہیں ستر قاری اور نبی علیہ السلام کو ان کی شہادت کا پتہ ہے کتنا غم ہوا کتنا غم ہوا ایسا غم ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا اتنا دکھ ہوا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پورا ایک مہینہ فرد نمازوں میں ان قبائل کے اوپر بد دعا بھیجتے رہے جن قبائل نے شہید کیا تھا پورا ایک مہینہ فرض نمازوں میں ان قبیلوں کا نام لے کر نبی علیہ السلام بد دعا کرتے رہے اتنا دکھ اتنا صدمہ ہوا اور اگر پتہ ہوتا آپ بھیجتے مانا یہ نبی علیہ السلام ان کے ظاہر کو جانتے تھے ان کے باطن کو نہیں جانتے تھے تو جب نہیں جانتے تھے تو پھر آپ عالم الغیب آیت الکرسی کا جو حصہ میں نے ذکر کیا ہے اس میں اسی چیز کی نفی ہے قرآن کریم نے ایک واضح بات کہہ دی ہے کہ وہ ہو مفات ہو آپ غور کریں یہ چھوٹا سا جملہ ہے وہ ہو مفات ہو غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اس جملے پر غور کریں و مفات ہو غیر جو لوگ عربی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے اور اس نقطے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعی جملہ اس میاں میں تکرار پایا جاتا ہے تو معنی کیا بنے گا معنی یہ بنے گا کہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج کے بعد ہمیشہ تک چابیاں جو غیب کی ہیں اللہ کے پاس ہیں تھی اور اسی کے پاس ہی رہیں گے آپ اس چھوٹے سے جملے پر دوبارہ غور کریں وائندہ آئندہ مفات الغیب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جملہ اسمیہ تو ہے لیکن وائندہ یہ خبر ہے مفات الغیب ابتدا ہے مبتدا ہے مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں لیکن یہاں خبر پہلے ہے مبتدا بعد میں ہے تو اس کے اندر بھی بات واضح ہوگی کہ اس میں ہر چیز کی نفی ہے معنی یہ بنے گا کہ غاب کی چابیاں اللہ کے پاس تھی ہیں رہیں گی اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کے پاس تھی نہ آئیں گی بس بات کلیئر اور واضح ہے جس کے پاس جو علم ہے اس کا ذاتی نہیں ہے اس کا عطا کرتا اللہ کا عطا کرتا ہے اور اللہ نے اگر کسی چیز کا علم نہیں دیا تو کوئی نہیں جانتا اب آپ دیکھیں اللہ نے اپنی مخلوق کو بتا دیا ہے قیامت قائم ہوگی ٹھیک ہے قیامت قائم ہوگی بتا دیے فرشتوں کو پتا ہے انبیاء انبیاء کے ذریعے امتوں کو کہ قیامت قائم ہوگی لیکن قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ نے نقطہ کسی کو نہیں بتایا کسی کو پتا نہیں قیامت قائم ہوگی یہ بتا دیا ہے سب کو پتا ہے کب قائم ہو گئی یہ نہیں بتایا کسی کو معلوم نہیں حتیٰ کہ پوری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور آپ سے سوال کرنے لگے ایک سوال جبریل نے یہ بھی کیا متا تکو مسا قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی آپ نے کیا فرمایا فرمایا کہ مل مسول عنہا من سائل جس طرح قیامت کے قائم ہونے کا علم آپ کو نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے سوال کرنے والے کون غور کریں فرشتوں کے سردار جواب دینے والے پوری کائنات کے امام فرمایا کہ قیامت کے قیم ہونے کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے ختم اللہ نے نہیں بتایا کسی کو معلوم نہیں اب یہ حکمت اللہ پاک جانتا ہے کہ جس چیز کا اس نے علم دیا ہے کیوں دیا ہے جس چیز کا علم نہیں دیا کیوں نہیں دیا ہماری سوچ تو محدود ہے ہم تو بس اتنا جانتے ہیں قیامت قائم ہوگی اللہ نے مخلوق کو بتا دیا ہے کب قائم ہوگی نہیں بتایا ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ ہر شخص ہر وقت تیار رہے ہر وقت تیار رہے بھی کسی وقت بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو قیامت دن اس کو نقصان دے ہم تو اتنا جانتے ہیں باقی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو بات واضح ہو گئی کہ ولا یحیطون بشیم میں نے علم ہی پوری کائنات مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ بھی مادشاہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے یہ اس صورت کے اس آیت کے اس حصے کا خلاصہ تھا اللہ اس طرح کا عقیدہ بنانے کی توفیق دہ کر رہا ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر المور محد صاحبہ وہ کلو محدم بدا وہ کل دلالہ وکل کلو عقیدہ بنیاد ہے بنیاد ہے اور اس چھوٹی سی آیت کے اندر عقیدے کے مختلف نکوات کو رموز کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل کی قبولیت کی امید رکھنا ہے جتنا عقیدہ کمزور ہوگا اتنا ہی ناکامی ہے اللہ تعالی صحیح مضبوط ٹھوس عقیدے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خالص عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما اے اللہ ان سے راضی ہو جا اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما اے اللہ جو تندرست ہیں انہیں ایمان والی تا حیات زندگی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیں نصیب فرما اور دنیا اور آخرت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما سبحان ربی کا رب العزت مائے میسفون وسلام عنم السلیم الحمد للہ رب العلم